حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاس حضرت کمال الدین صدیقی صاحب دامت برکاتوں سے درخواست پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی تعالیٰ کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ کلام معرفت محبت حمد یا نعت شریف میں سے کوئی اشعار سنائیں شانشف کے شان ابھی یہ اچانک ہی میں نے فنوا دیا پیار ہے بہت پیارے شان ہے بس میرے ماشاء اللہ تو کہو ماشاء اللہ کہنے سے مزہ آئے گا نا آپ ساتھ رہو گے میں لائیں گے کب I am you. در بدر ڈھونڈتا ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد ونصلي على رسول الله قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب وكما قال عليه الصلاة والسلام شیخ موجودہ شیخ عارف اللہ شیخ الحلہ ہم سنتے رہتے ہیں ہمارے شیخ کا سب زیادہ اسی پر زور ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور اللہ کو حاصل کر دو یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے تو ہم سب کو اللہ جائے گا تو اللہ کی نافرمانی سے کے لیے جب گھر کے بڑے اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تو بچے خود بخود اس کو دیکھ کے نافرمانی سے بچنا شروع کر دیں گے اور بچوں کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے کہ بڑوں کی عادتیں چلا لیتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں ان کی ایک ایک عادتوں کو وہ دیکھتے ہیں ہمارا ابا کیسے کپڑے پہن رہا ہے ہمارے ابا کیسے چل رہا ہے ہمارے ابا نماز پڑھنے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہمارے ابا ٹی وی تو نہیں دیکھ رہا ہمارے ابا اسمارٹ فون پہ تو نہیں لگا ہوا <laughs> تو بچوں کو عادت ہوتی ہے ایک ایک چیز کو وہ کیچ کرتے ہیں کہ ابو گاڑی چلا رہے ہیں ابو بائک چلا رہے ہیں ابو کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں ایک ایک چیز کو بچے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو حضرت ہمارے شیخ بھی جی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ اپنے اوپر کم از کم وہ ان کو سکوں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں اور وہ ہو ہی نہیں سکتی نفس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے وہ کیونکہ شیطان بھی لگا ہوا ہے نفس بھی لگا ہے سر اس کے لیے شیخ مشاہد کی صحبت ہے اللہ والوں کی صحبت ہے اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا رکھتے ہیں تو انسان کو فکر نصیب ہوتی ہے اور پھر وہ اصلاح کروانا شروع کرتا ہے تو گناہ چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور جنت والی زندگی دل میں محسوس ہوتی ہے ہمارے شیخ اس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں آج کل تو ہر وقت ہی اکثر یہ بیان فرمانا کہ آج چار اپریل کو بھی بیان ہوا حضرت والا کا واٹس ایپ کے خلاف بیان ہوا کیونکہ اس میں تصویریں آتی ہیں چھوٹی تصویر ہو یا بڑی تصویر ہو تصویروں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں اب حفظ تو بہت بڑی نعمت ہے ماشاء اللہ اور حافظ بننا عالم بننا فرض کفایا ہے اور گناہ سے بچنا فرض ہے یہ مدرسہ ہی بڑے مشوروں سے ساتھ بڑی خون تمناؤں کے ساتھ یہ مدرسہ شروع ہوا بڑے مشوروں کے مفتی نعیم صاحب رکھا تو مالیہ سے مشورے ہوتے رہے ہمارے شیخ سے ہی مستقل مشورے ہوتے رہتے بڑوں سے مشورے ہوتے رہتے ہیں مشورے سے سب کام چل رہا ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے ہم ماشاء اللہ بڑی خوشی کا دن ہے اور اصلی خوشی یہی ہمارے شیخ ہمارے اصلی خوشی یہ کہ گناہ چھوڑ دیں فتح اللہ لعلکم تشکرون لقد نصرکم اللہ بدر وانتم ازلہ فتح اللہ لعلکم تشکرون اے صحاب بدر تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے تو تم تقوا اختیار کرو تو تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے بچے بھی سن رہے ہیں ماشاء اللہ آپ لوگ حافظ بن رہے ہو آگے جا کے عالم بنو گے ماشاء اللہ بہت بڑی نعمت ہے آپ لوگوں کے والدین کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں ماشاء اللہ ان کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ تو اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں یہ سارا راستہ اللہ کا بزرگوں کی دعاؤں سے طے ہوتا ہے ہمارے شیخ پڑوس میں ہی ماشاء اللہ مسجد اختر میں تشریف فرما ہے اور ہمیں دعائیں دیتے رہتے ہیں تو یہ دعاؤں سے راستہ طے ہو رہا ہے ماشاء اللہ تو اب ہمیں یہ کرنا ہے صرف حضرت ہمارے سیب لگے ہوئے سیب کے بعد میں ہم لوگ ہیں صرف سیب توڑ کے کھانا ہے ہم لوگوں پکی پکائی کی ہم لوگوں کو مل گئی ہے معانوز سما بھی ماشاء اللہ بڑی محنتیں کر رہے ہیں افران بھائی بھی ماشاء اللہ یہ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ماشاء اللہ اتنی بھاگم دوڑی ہر چیز میں اتنی فکر رکھتے ہیں کہ بچوں کی اخلاقی تربیت پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے مدرسہ یہ بڑی خون تمناؤں سے یہ <laughs> مدرسہ اور بڑی آب و خبر سے مدرسہ ماشاء اللہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے ماشاء اللہ تو کچھ باتیں میں بہشتی زیور سے میں لکھ کر لایا تھا ایک تو ہمیں اپنے پیارے حضرت والا رحمۃ اللہ شیخ احمد سے بات سنی اکریم و اولاد ہوں واقع سے ہوں آزاد ہوں حدیث شریف بات ہے اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ اولاد اکرام میں کیا مراد ہے یعنی جب گناہ کرے گا اس کا اکرام تھوڑی کریں گے اس کو بلکہ محبت سے سمجھائیں گے یعنی اس کو کوئی نیکی کرے تو اس کو شاباشی دی جائے کوئی گناہ کرے تو اس کو تنبیہ بھی کی جائے مارا پیٹا نہ جائے تنبیہ کی جائے مشورہ کر لیا جائے اس میں کچھ باتیں میں لکھ کے لایا تھا کہ لڑکوں کے جو لڑکے ہیں ہمارے ان کے لڑکوں کے سروں پر بال نہ رکھا جائے ان کو گنجا کر کے رکھا جائے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں ان کو بال کا بہت شوق ہوتا ہے اور دوسری یہ کہ ان کی سب زدیں پوری نہ کی جائیں کچھ زدیں پوری کر دیں کچھ نہ مگر جو جائز زدیں ہیں جو ناجائز ہیں وہ پوری نہیں کریں گے بچے کو ویڈیو گیم کھیلنے کا شوق ہے میرے بیٹا حمزہ ہی حضرت والا سے پوچھا کہ بھائی میں صرف ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ حضرت وہ میرے پاس وہ سادہ موبائل ہے اس میں اسنیک کا گیم کھیل سکتا ہوں <laughs> حضرت نے کہا میں آپ کو کیا بننا ہے مجھے اللہ والا بننا ہے تو اللہ والا بچہ کوئی سانپ والا گیم تو نہیں کھیلتا تو ہمیں اللہ والا بننا ہے تو ویڈیو گیم سے بھی ہمارے کماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچائیں کیونکہ یہ لو چیز ہے لایانی چیز ہے اگر اس میں ہمارے بچے پڑھ جائیں گے تو وغیرہ کی طرف کہاں دھیان جائے گا اور ایک بات یہ فرمائی تھی کہ مکتب سے اثر سے مغرب جو وقت ہوتا ہے ماشاء اللہ مولانا بھی فرماتے ہیں مولانا صاحب ہمارے شعر بھی کہ بچوں کو تھوڑا کھیلنے کا بھی موقع دیا ہے جیسے اثر تک پڑھائی اثر سے مغرب بچوں کو کھیلنے کا موقع بھی ہے مگر کھیل ایسا ہو اس میں بیٹھتی نے بڑی پیاری بات یہ کہ مکتب کے بعد کھیل کی اجازت دے دیجیے مگر ضرور کھیل کی اجازت ضرور دو مگر گناہ کے کھیل کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ بچے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں سر سے مغرب یا ویڈیو گیم میں لگے ہیں موبائل فون میں ابا کا موبائل ہے ابا کو ضرورت ہے مطلب سمجھ لیں بزنس کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں میں بھی انجینئر ہوں ڈاکٹر فرم صاحب ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں تو مطلب ہمیں ضرورت ہے اگر کسی شہری مجبوری کی وجہ سے اسمارٹ فون کی تو اس میں بچوں کو ملوث نہ کیا جائے کہ بچے بھی ہمارے ہمارے آفس سے آنے کے بعد ہمارے کاروبار سے آنے کے بعد بچے بھی اسمارٹ فون میں لیتے ہیں تو ان کو کھیلنے کی اجازت ضرور دی جائے جائز کھیل اس میں مشورہ کر لیا جائے کہ ہمارے بچے یہ کھیل کھیلتے ہیں تاکہ بچوں کا ذہن ذرا فریش ہو جائے اسی طرح اگر کوئی چیز بچہ توڑ دے یا کسی کو مار دے مار بیٹھے تو مناسب سزا دے تاکہ پھر ایسا نہ کرے سزا کی پوری ماشاء اللہ اس میں ہمارے یہاں مسلم عمصان مالی تمہاری فتوا بھی آ چکا ہے کہ بچوں کو سزا کس طرح دی جائے اس کی بھی فکر کی جائے کہ بچوں کو بالکل ڈھیلا نہیں چھوڑنا ورنہ ان کی عادتیں خراب ہو جائیں گی اگر کوئی ایسی بات کرے کسی کو مار دیں کسی بچے کو مار دے یا کوئی چیز توڑ دے یا کوئی ایسی نقصان کر دے تو اس کو سزا بھی دینی چاہیے بچوں کو اس میں لکھا ہوا بہتری جگہوں میں ایسی باتوں میں لاٹ پیارے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں اگر سزا نہیں دیا ہے تو لاٹ پیارے بچے بگڑ جاتے ہیں بالکل ہی نرمی کر رہے ہیں اور کوئی سزا ہی نہیں دے رہے ہیں تو بچے بگڑ جاتے ہیں اس طرح اور ایک بڑی خاص بات ہے گناہوں سے بچوں کو نفرت دلانا ہے گناہوں سے بچوں کو نفرت دلائے گناہ گار سے نفرت نہ دلائے جیسے نانی کے جاتے ہیں بچے دادی کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹی وی لگا اب ماشاء اللہ اتنا حفظ کیا اتنی محنتیں کی اتنی روئے دھوئے اللہ والوں سے دعائیں کروائیں مگر جب نانی کیا گئے یا جب دادی کیا گئے تو بچے اسمارٹ فون میں لگے یا بچے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو ٹی وی دیکھنے سے بچوں آپ لوگ بھی سن لیں ماشاء اللہ آپ بچے یہاں بیٹھے ہو ٹی وی دیکھنے سے آنکھوں کا نور چلے جاتا ہے شیطان آ جاتا ہے شیطان اس کے اوپر آ جاتا ہے آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے ٹی وی دیکھنے سے اور آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے گی یعنی بے نور ہو جائے گی آنکھیں آپ نے قرآن شریف میں صبح سے رات تک ماشاء اللہ چھ دن تک قرآن شریف پڑھا اب شب جمعہ میں چھٹی ہوئی نانی کے چلے گئے دادی کے چلے گئے یا کسی اور چچا ماموں کے چلے آئے رشتے داروں کے ملنے جانے بابا ان کو فون کر کے جائیں گے تو فرماتے ہیں آپ ٹی وی بند کر دیں گے تو ہم لوگ آپ کے گھر آئیں گے تو اس میں پھر بچے سارا جو ہے سبق بولنے کا خدشہ ہوتا ہے حفظ جو ہے اللہ کا نور ہے اللہ کا کلام ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ اترا تو یہ بچوں کے سینے میں ہم محفوظ بچے تو بالکل معصوم ہوتے ہیں صاف دل ہوتا ہے ان بچوں کا ماشاء اللہ مگر جب ان صاف دلوں پہ ماں باپ کو بھی محنت کرنی ہے اور سب ہمارے آصف کمال صاحب ہیں ماشاء اللہ میرے سسر بھی ہیں اور بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ کے بہت قریب رہے گے بہت فرماتے ہیں عمل تو نہیں کر سکے میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ حضرت مولانا مزہ اللہ علیہ کیسی تربیت فرمائی اپنے شیخ موجودہ شیخ عارف بلّہ حضرت شاہ فروز عبد اللہ محمد صاحب اللہ تمالیہ کو دیکھا جب بڑے حضرت والا کے پاس آتے تھے تو پیچھے بیٹھے رہتے تھے حضرت مولانا فرحان صاحب اللہ تمالی جو ماشاء اللہ حافظ اور عالم بھی ہو گئے <coughs> وہ جب خانقاہ آتے تھے گلشن اقبال میں تو اپنے بچوں کو چیزیں دلا ہیں جو ان کو پسند تھیں برگر دلا دیا کچھ دلا دیا تو بچوں کی جائز چیزیں بچوں کو کھلانا پلانا بھی چاہیے فرماتے مولوی مولویوں کبھی کنجوس نہیں ہو چاہیے کوئی جیب گیری بھی کرنی چاہیے بچوں کی پسند کی چیزیں کھلا کھلائے گا تو بچے باپ سے باپ سے قریب ہوں گے جو ان کی پسند کی چیزیں ہیں جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے بچوں کو کچھ کھلانا پلانا بھی چاہیے اس سے ماشاء اللہ بہت فرق پڑتا ہے اور اسی طرح کوئی بھی بچہ اگر گناہ کر لے تو اس کے مشورے میں تبلیغ بھی ضرور کرے اور مشاعر سے مشورہ کر لے بڑوں سے مشورہ کر لے اور ایک بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ بچوں کو ایک وقت پوری توجہ ضرور دینی چاہیے پورے دن میں کسی ایک وقت دس منٹ دے دیں اس میں کوئی موبائل بھی نہ دیکھیں کچھ بھی نہ دیکھیں دس منٹ یا پانچ منٹ یا چلیں چھ منٹ ہی دے دیں مگر مختصر ایک بچوں کو پوری کامل توجہ دے دیں ایک وقت ہو اس میں پوری توجہ دی جائے بچوں کو اس کی تھوڑی باتیں سن لیں آپ کچھ باتیں کر لیں بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں ہمارے شیخ بھی جب رات کو تشریف جاتے ہیں گھر میں تو ماشاء اللہ نوازے وغیرہ پوتے وغیرہ سب ان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں حضرت خود ہی فرما رہے تھے تو یہ بچوں کو بچوں کے ساتھ بچہ بننا یہ بھی ضروری ہے ہم ہم بڑے ہیں عمر میں اللہ نے بڑا کیا ہے رتبے میں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون بڑے ہیں تو بچوں کے ساتھ تھوڑے وقت کے لیے بچہ بھی بن جانا چاہیے کبھی ان کے ساتھ بیٹ بال کھیل لیا کبھی ان کے ساتھ کچھ کچھ اور کھیل لیا جو بچوں کو پسند ہے تو اس طرح بچے باپ سے جو ہیں وہ خود مل جاتے ہیں اور بھی اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو ہم سب کو اللہ والا بنائے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی فکر ادا فرمایا ہاں، ایک بات جو رہ گئی تھی حضرت آصف کمال صاحب یہ فرمایا تھے میرے سسر بھی حضرت والے خلیفہ بھی فرما رہے کہ ایک والدین کی دعا والد کی دعا بچے کے لیے ڈائریکٹ اعظم کو چیرتے ہوئے آسمان پہ جاتی ہے تو بچے کا نام لے کے دعا کرے ایک سارے دوست ہیں ہمارے میں نے ان سے پوچھا آپ دعا کرتے ہیں بچے کے لیے ہاں بس دعا کر دیتا ہوں میں نے کہا نام لے کے دعا کریں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے بچے کا نام لے اپنے بیٹے کا نام لے کے اپنی بیٹیا کا نام لے کے نام لے لے کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ باپ کی دعا ڈائریکٹ عرشی اعظم پہ جاتی ہے تو ایک تو دعائیں مانگنے کا بہت اہتمام کریں اپنے استاد سے قاری صاحب سے بھی دعا کروائیں اپنے شیخ سے بھی دعا کروائیں اور ایک چھوٹی سی بات کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا بزرگوں سے چھوٹا موٹا تعلق ہے تو اپنے مشائق سے بھی دعا کروائیں اور بچوں کو عادت ڈلوائیں کہ تھوڑا پرچہ لکھ کے شیخ کو بھی دے دیں تو اس سے شیخ کی توجہ بھی ہمارے بچوں کے اوپر رہے گی ہمارے بچے امرد ہو گئے یعنی بڑے ہوتے جا رہے ہیں دس سال کی عمر سے اٹھارہ سال کی عمر کے امرد لڑکے ہوتے ہیں ہمارے شیخ ان سے احتیاط کرتے ہیں تو ہمارے اپنے بچوں کو اس کی بھی تعلیم دلوائیں کہ تھوڑا سا چھوٹا سا پرچہ لکھ کے خط لکھ کے حضرت دعاؤں کی درخواست سے اپنا نام بچوں کو لکھوا دیا اور حضرت کو پرچہ بھجوا دیا اس سے شیخ کی توجہ مل جاتی ہے بزرگوں کی دعاؤں سے ماشاء اللہ بڑے بڑے گناہ چھوٹ جاتے ہیں ان کی دعاؤں سے ان کی توجہ سے اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست سے اللہ مجھے بھی میرے گھر والوں کو آپ سب کو اور ہمارے سب گھر والوں کو اللہ والا بنائے اور اپنا پیارا نصیب فرما دے خاتمہ ایمان پہ فرمائے جزاک اللہ